ہمارے لاڑکانہ سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان حضرت مولانا مسعود احمد سومرو صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں الحمد للہ فرمائے وسلط وسلام مولان اللہ نبی اما بعد فاعوذ فاؤد بلّہ سمیل علی منطق الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم نمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولان آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بات عرض کرتا ہوں دعا کرو کہ اللہ پاک آپ کی اور ہماری سب کی حاضری منظور فرمائے جمعے کے دن درو شریف کی زیادہ فضیلتیں ہیں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جمعے کے دن درو شریف پڑھے گا اس کو اللہ رب العزت ایک درو شریف پڑھنے پر ستر مرتبہ رحمتیں عطا فرماتے ہیں لہذا سب درو شریف پڑھیں اللہ مسل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صورت الفاتحہ میں بار بار ہم یہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم الین تو ہمارا تصور یہاں یہود اور نصارہ کے طرف تو جاتا ہے کیونکہ حدیث میں مغزوب علیہ کی معنی مصداق یہود اور نصارہ بتایا گیا ہے لیکن ہمارا توجہ قادیانیوں کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ رب العزت تردید قادیانیت حرکات میں ہم سے کراتے ہیں یہ قادیانیت یہود اور نصارہ کا ٹولہ ہے اور ان کے عزائم کو پورے کرنے کے لیے وجود میں لایا گیا ہے کہ امت مسلمہ سے جہاد کا جذبہ کیسے ختم کیا جائے کیسے ختم کرایا جائے اس وجہ سے یہود اور نسارا نے مل کر اس قادیانیوں کو پالا ہے بنایا ہے اور اس کا تعاون کرتے ہیں تو غیر المغضوب علیہم علیہ جب بھی ہم کہتے ہیں تو ہماری توجہ جس طرف یہود اور نصارہ کی طرف جاتی ہے اسی طرف اسی طرح قادیانی کی طرف بھی توجہ جانی چاہیے تو اس بات سے آپ سمجھتے ہیں کہ تردید قادیانیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے نماز کا حصہ ہے ہمارے دین کا حصہ ہے اس کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے اور اتنا بڑا ناسور ہے کہ اس کی تردید اللہ رب العزت ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم سے کراتے ہیں الحمد رب العالمین میں درس محبت ہے الرحمن الرحیم یوم الدین اس میں درس امید اور درس خوف ہے الایمان بین الخوف والرجا تو پہلی آیت میں فاتحہ میں یہ احسان کے طرف اشارہ ہے اور دوسری دو آیتوں میں ایمان کے طرف اشارہ ہے اور ایا ایا و عبادات ظاہرہ یہ اسلام کی طرف اشارہ ہے تو ایمان اسلام احسان تیروں طرف توجہ کرنی چاہیے اور یہ واحد اسٹیج ہے جہاں اسلام ایمان احسان اور تردید فرق باطلہ کیا بیان ہوتا ہے جس طرح رات ذکر کی مجلس ہوئی تو میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے جس طرح ہمارے لارکانہ میں تین روزہ ختم نبوت کورس ہوا اور وہاں لوگ بہت متعارف ہوئے اس مضمون سے اور اس مسئلے کی اہمیت سے کہ آپ تمام دوست یہ پیغام لے کر جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں مبلغین کو دعوت دیں اور وہاں اس طرح کے کورس کرائیں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے ربی کر رب العزت یا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین